عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ یہ کہے کہ میں فلاں فلاں آیتیں بھول گیا بلکہ اسے یوں کہنا چاہیے کہ میں فلاں فلاں آیتوں کا بھلا دیا گیا صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ ہزار انتالیس